دیکھیے نے ایک پرابلم کیا گیا ہے کہ سیلف اسٹائل ورژن اسلام کا بنا رکھا ہے مسئلے اسلحہ سا وسلم دیکھیے مدینے میں اصلاح سب سے جو بھی جنازے کو کھڑے ہو گئے آپ اس کو ریسپیکٹ دیتے ہی کسی نے کہا کہ یہودی جنازہ جنازہ ہے تو آپ کہا پہلے سب دفتر کیا وہ اب آج کیا ہے یہودی کو مسلمان سمجھے بس ان سے نفرت کرنا ہے ان سے لڑنا ہے ان کو جو انہوں نے کہا تھا کے ہیڈوں نے سلائی کو پھر پر ہم کچھ سمندر میں گے نہیں یعنی اسرائیل کو یا یہودی کو انہوں نے کہا تھا سلائی کو پھر پر ہم تم کو بڑی چلتی اور ان کو دے رہے ان کو انسان مان رہے کیسا آگے غریب بدلا جائے تو مسلمان انہوں نے سیلف اسٹائل ورژن اسلام کا بنا رکھا ہے مسلمانوں نے اسلام کا سیلف اسٹائل ورژن بنا رکھا ہے اسی کو مزہ آئی ہے یہ بابری مسجد کا ہنگامہ تھا کیا آج تک وہ باقی ہے اس لیے کہ ہم ہندو ہے تین جی۔ کے زمانے میں سینکڑوں بچے کا اب کوئی ہنگامہ نہیں تو یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں رسلا کا ماڈل کابل ماڈل ماڈل تو کابل کی کہانی کے لیے یعنی اس میں حسنا کو اس میں کاملہ پر انسسٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کا مطلب اس کے قابل تو تم تو کاملا میں تم سیفٹی میں لے رہے ہو یعنی کاملا کا کر سیفٹی میں لے رہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونے کو چھوڑے ہوئے دوسرے نمونے کو لیے مثلا دعوت کے نمونے سے چھوڑے ہوئے اور جہاں کے نیم پر اور اضافہ کے لیے ہوئے اصلاح سے ویسے جہاد کو بھی نہیں کہتا جہاں عثمان کر رہے ہیں یعنی ریزلٹ لیس جہاد کو کبھی سسپینڈ کیا ہی نہیں بچتے رہو سوئل بامی کرتے رہو اپنے برباد کرتے رہو سسپینڈ ایسا جہاز کہاں کیا ایسا جہاز کہاں گیا کیا اب جہاز عثمانوں کے لیے کیا ہے کہ طاقت آئیں گے پھر بھی لڑو کچھ کرنے کی کوشش نہیں پھر بھی لڑو یہاں تک کہ سوسائڈ کام بھی کرو لڑکے کو مارا لو دشمن کے نفرت میں تو ایسا جہاز ایسا کب کیا تھا جہاز ایسا کب کیا تھا کبھی نہیں کیا ایک بہت عجیب بات ہے کہ فصل کا ماڈل کام ماڈل تھا ایسے پاس کرتے ہیں اور خود جو ہے خود اس پر ہی نہیں کام میں وہ کامل کام ہوئے ہیں ناصف والوں اس پر یہی نہیں اس پر یہی نہیں مثلا دیکھیے انڈیا سے ایک امریکہ تک بدوائیں ہو رہی ہیں اللہ کے کمر کا شکین اللہ مسجد جاؤں اللہ جا رہا ہوں کافی ان کے خلاف اور جس میں خلاف بدوا ہے رہی اس میں کبھی آپ بدوا کیا کبھی بدوا نہیں کیا کہ کون سا اس بار اس کو پکڑے ہوئے بدوائیں ہو رہی سارے بھائیوں نے نہ لگا باقاعدہ کی رواج کے بعد باقاعدہ بدوائیں ہوتی ایسا کو ہلا کر دے ایسا دشمنوں کو ہلا کر دے آف دبی جارم آرم کر دے اور یہ اس میں کی ہے بدوا جو ہے اس میں بہتری کی ہے دیکھیے اگر تجویز گیا ہو تجویے جو بچت کاپسی کر رہی الٹ دیا جائے بالکل ایسا بہت نظرا ہے کہ زمین پر پڑ جائے سب گپ تو مر جائے ایسا آئے تو کیا مسلمان بچ جائیں گے بے مسلمان کسی میں آباد ہیں انڈیا سے لے کے امریکہ تک یورپ تک ہے مسلمان آباد اس میں ویسا آئے اللہ تو مسلمان کا کیا بچ جائیں گے یہ کیسے ہم بات ہیں جھوم سے بدوان ہوتے ہیں یہ بدعا اس بسرے خدا پر گر رہا ہوا ہے سب بچہ تباہ ہو جائے تو اسی میں تم بھی رہتے ہو تو آپس چھین گئی ہر گسا اسلام نے ایک بار دعا کیا آپ کے قوم کے لیے کیا اللہ تو میرے قوم سے سب کچھ آتا بچے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بھوسا سب سے پہلے لوگوں کا کئی چھین جاتی ہے کبھی تو ہم ہمارا کام کرتے ہیں تو مسلمانوں سے اکڑ چھن گئی آپ غور کیجیے بدوا جو حاضر دی جاتی ہے اللہ میں دمبے جا رہا ہوں یعنی کہ اس کی بستیوں کو تباہ کر دے تو مسلمان بھی اس کی آواز ہے مسلمان کیا جب تنظیم تیار ہوگا مسلمان تھر بسا لیا جائیں گے ایک طرف ہوتا ہے کو کہتے ہیں آزاد و ہیں آزاد مستحثر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے آزاد مستاثر کی دعا کرتے ہیں تو بھی تم والے ہو ویسٹرن یعنی کنٹریز میں پہلے تو ہجرت کر کے جائے یہاں سے ایک مسلمان نہ رہے تب بدوا کرو ارے بدوا ہونے والا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں کہ بدوا کہ بدوا سے تجبی تیار ہو جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بل پر بل پر دل پر سپوز ان کی دعا قبول ہو جائے اور تجویز تیار ہو کسی کو دو ہی پڑ جائیں گے اگر آپ اس کا سر آئے گا تو کیسی اسلام سے بھی دور عقل سے بھی دور کیسی عجیب بات ہے اسلام سے بھی بھی دور دور عقل سے اب جیسے بابری مسجد فری انڈیا میں بابری مسجد کا ایک قصہ پیدا ہوا تو سارے انڈیا انگاؤں یعنی ایک لوکل مسئلے کو پوری انڈیا گاؤں پر ہر جگہ ساری دنیا میں باغی ہو رہا تھا اب یہ سوچی کہ انڈیا میں اگر دکمانوں کو ہم جگا رہے ہیں کو تو اس کا ریئیکشن ہندو جان پڑیں گے تو آپ کے مشکل سے پندرہ فیصد ہے ایک پندرہ سے جائیں تو دوسرے جا لیں گے پچاسی فیصد کیسے مقابلہ کریں گے صاحب یہ ہوا دلی میں اس زمانے میں تھا وہاں بس وہاں جوش نکالا بابری مسجد کے نام پہ جلوس تو کیا وہ اگلے دن ہندو نکال دیا جلوس ان کا جلوس تو بہت چھوڑا تھا اس کا بہت بڑا جلوس وہی سر یہ چھوڑی لکھن کے بڑی لکھن کھینچ دی جائے کسی نے کہا ہے کہ اگر یہ لکھن چھوٹا کرنا ہو اس کے بعد بڑی لکھن کھینچ تو دلی میں مسلمانوں میں سامنے کی بات ہے میں بہت چھوٹا تھا کیونکہ مراٹھی میں تو کمرل ہندو جو ہے ایکسکیوز ہندو جو ہے وہ لوگوں نے بات نکالا بہت بڑا جلوس اب بھی کیا تو سمجھ پائے کیونکہ یہ آخر کی بات ہی ہے میں شروع سے کہتا تھا کہ بابری مسجد کے معاملے کو ایودھیا تک رکھی بس اور کوٹ تک بس کوٹ کے بعد اس کو اسٹیٹ مت لائیے نہ ایودھیا کے باہر لائیے نہ اسٹیٹ پر لائیے کیونکہ اگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ ہوا ایک دس ہزار مسلمان مارے گئے ابھی تک بمبئی کی جیل میں مسلمان رہے ہیں ابھی بھی تو مجھے ٹوٹ گئی میں وہاں گیا ہوں ٹوٹنے کے بعد تو بابری مسجد کا ایک پتھر بھی واپس نہیں کوئی ٹریس نہیں کوئی ٹریس نہیں مسلمان کون کا ہوتا تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان اسلام سے ہٹے ہوئے بس یہ کہ عقل سے ہی معلوم ہے وہ کہتے ہیں اس میں کام گیا اس میں کام گیا تم تو پانچ چھ سینٹر بھی رشتے دار کے اس وقت نہیں چل رہے ہو کیونکہ چل رہے ہیں اپنے اپنے ذہن پر اپنے خواہش پر اپنے آرگنس پر اس پہ چل رہے ہیں